عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی البتہ عبید اللہ کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھیاسٹھ